سلام سے ان کی نبوت سے پہلے بھی اور ان کی نبوت کے بعد بھی نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی سے نہ کبیرہ ہوتا ہے نہ سبیرا ہوتا ہے نہ بڑا گنا ہوتا ہے نہ چھوٹا گنا ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وسلام کو اپنی امت کے لیے اسوا اور نمونہ اللہ بناتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کی زندگی میں اگر کوئی گنا ہوا تو یہ بات ہے کہ امت بھی اس کام کو کرنے لگی اسی لیے اللہ شاہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ معصوم بناتے ہیں معصوم اور محفوظ میں فرق ہے محفوظ کا معنی ہوتا ہے گناہ کا جذبہ اور حفاظت ہو جائے اور معصوم کا معنی ہوتا ہے گناہ کے جذبات بھی ختم ہو جائے تو معصوم ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت ملا لیں کہ قیامت کے دن جب تمام لوگوں کی پیشی اپنے مولا رب کے سامنے ہوگی تو حدیث شفاعت ہے بہت لمبی جس میں آدم سے لے کر ہی علیہ مسلط وسلام تک تمام انبیاء کرام اپنے عذر کو پیش کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے کہ میں سفارش کے قابل نہیں اس لیے کہ میں نے رفتار میں نے جنت میں جس چیز کے کھانے کو منع کیا تھا اس کو کھا لیا اور اگر نو علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے کہ میں سفارش کے لائق نہیں اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں جس کے پاس ایمان نہیں تھا اللہ سے مغفرت کی سفارش کی اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والسلام اپنے عزروں کو پیش کریں گے اور حضرت موسا اپنے عذر کو پیش کریں گے یہ تمام اپلیاں اور اس میں عیسیٰ سارے سلام اپنا عذر پیش کریں گے کہ لوگوں نے ہم کو ہمارے مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اٹھا لینے کے بعد لوگوں نے ہم کو اور ہماری ماں کو معروف بنا لیا اس لیے ہم میں سے کوئی بھی سفارش کے قابل نہیں کہ اللہ کے دربار میں جا کر سفارش کر سکے اگر سفارش کے کوئی قابل ہو سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب سفارش کر سکتے آپ ان کے پاس جاؤ اور آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت چلے گی حضرت نبی علیہ السلام کے پاس اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے آؤں گا میں سجدے میں جاؤں اور اللہ جل شاہ مجھے یوں کہیں گے کہ ایک فار سب سب تو اپنا رشپا تو شفا سب خاروبان تمہاری ضرورت کو میں پورا کروں تو یہ جو اپنی اے کرام علیہ السلام اپنے اپنے عزروں کو پیش کریں گے یہ کوئی گناہ نہیں ہے بھلا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسا کو معبود بنا لیا اس میں عیسیٰ کا کیا کچھ اسی لیے قیامت کے دن اللہ عدل شام جب حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے رب بناؤ تقل تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے رب بناؤ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں یوں کہوں گا مالک تو جانتا ہے جب تک میں تھا تیری ہی توحید اور دو اور ربوبیت کی دعوت دیتا رہا اور جب میں دنیا سے اٹھا لیا گیا تو تو ہے اور تیری مخلوق ہے میں نہیں جانتا اس میں تو ان میں سے کسی نبی کا یہ کوئی قصور نہیں تھا کوئی عذر نہیں ہے لیکن حسنات الابرار سیاحت المقربین جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بات کو بھی اپنے لیے بہت بڑی مان لیتے تو ذرا سی بات کو بھی اپنے لیے بہت بڑی مان لیتے یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جن کا دل جب اللہ سے مل جاتا ہے اور اس کو اپنے رب سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نماز میں ذرا سا قصور ہو جاتا ہے تو بھی وہ رونے لگتا ہے کہ اللہ میری نماز کا کیا ہو یہ وہ تعلق کی بنیاد ہے ظاہر سی بات ہے کہ مجھے آپ سے تعلق ہے تو میں اس تعلق کی بنیاد پر مجھ سے ذرا سی بھی چوک ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ ناراض ہو جاؤ تو مجھے خیال تعلق کا ہوا کرتا ہے حضرات انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کس کو تعلق ہو سکتا ہے انبیاء سے بڑھ کر مقرر ترین کون ہو سکتا ہے اس لیے اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہے جو انبیاء پیش کریں گے لیکن بڑا مقام ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سمجھیں گے کہ گویا ہم سے یہ قصور ہو گیا اور یہ کہیں گے کہ اللہ کے نزدیک ہم سفارش کے قابل ہیں تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی قصور کوئی گناہ نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے قلب مبارک کو چار مرتبہ چیر کر دھویا گیا اس بالکل بچپنے میں ایک جب آپ دس سال کے ایک جب آپ جوان ہوئے اور دی گئی اور ایک جب آپ خبراض ہو اور ان چاروں مقاموں پر کیوں ہوا اس کی وجہ یہ کہ بالکل بچپنے میں اس لیے تاکہ بچپن کی شرارت کو نکال دیا جائے اور دس سال کی عمر میں اس لیے کہ اس عمر میں جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے قلب سے نکال دی جائے اور نبوت کے موقع پر اس لیے کہ آپ اس اللہ کی وحی کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں اس عدیم الشان کتاب کو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے قرآن کے میں اور آپ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آسانی سے بول لیتے نبی سے پوچھو کہ یہ قرآن اترتا تھا تو تمہاری کیا حالت ہو ان ناسل کی حالے کا قلع تبدیلا ہم آپ پر بہت وزنی اتار رہے ہے بہت بھاری اتار رہے ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ قرآن جو تم تک پہنچائے امتیوں یہ کلب نبوت میں فلٹر ہو کر آیا ہے ورنہ تو وہ تھا نہ اگر براہ راست تم پر اتر جائے لوزل حادل قرآن البلی وہ کاشی ہم و اللہ فرمایا اگر ہم اپنے اس قرآن کو واؤں تو پہاڑوں پر اتار دیں تو چاہے وہ ہمالیہ پہاڑ کیوں نہ ہو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ قرآن کا وزن ہے لیکن قلب نبوت پر اتارا گیا اور پھر کلب نبوت کے ذریعے سے ہمارے ان کو بھیجا گیا اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کتنی زبردست کتاب ہے تو جب آپ کو وہی دی جانے والی تو پھر آپ کے قلب مبارک کو دھویا جائے اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج تو معراج کے موقع پر روایت میں ہے کہ آپ کو حرم شریف میں لایا گیا اور حکیم کے قریب آپ کے سینے اتھر کو کھولا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر مائے زمزم سے دھویا گیا زمزم پانی سے دھویا گیا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم پانی افضل ترین پانی حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ مائے زمزم مائے سے بھی افضل ہے مائے زمزم جو ہے وہ مائے کوسل سے افضل ہے اور دلیل یہ پیش کی کہ جب قلب مبارک کو دھویا گیا تو برتن جنت کے لائے گئے جبریل وہاں کے برتن لے کر آئے تو جب برتن جنت کے آ سکتے ہیں تو کیا وہاں کا پانی نہیں آ سکتا مائے کوسل نہیں آ سکتا لیکن مائے کوسل کا استعمال نہیں ہوا مائے زمزم کا استعمال ہوا معلوم ہوتا ہے زمزم کا پانی جو ہے وہ مائے کوسل سے گیا تو بہرحال مائے زمزم سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا اس چوتھی مرتبہ دھونے کی حکمت یہ تھی عالم بالا میں آپ کو تشریف لے جاتا ہے آپ کو وہ قوت مل جائے کہ جس قوت کی بنیاد پر آپ آلو بالا کو برداشت کر سکیں آپ کو دربار رب کے اندر حاضر ہونا ہے بہت بلند دربار میں آپ کو پہنچنا ہے تو یہ چار مرتبہ آپ کے سینے عقل کو دھویا گیا اور بچپن میں جو دھویا گیا وہ ساری ان شرارتوں کو جو عام طور پر انسانوں میں ہوتی ہے اس کو نکال دیا گیا یہ تو ہوا شکیہ صدر اور ایک ہے شرح صدر دو چیزیں شکیہ صدر اور ہے شرح صدر اور شک صدر کا معنی سینہ چیرنا اور شرح صدر کا معنی کسی بات پر اطمینان دلا دینا ہمارے ہمارے وہاں بولتے ہیں کہ بھائی اس کام کو تب کرو جب شرح صدر ہو جائے یعنی دل آپ کا اس پر جم جائے تب جا کر آپ اس کام کو کرو تو شک صدر بھی آپ کا ہوا اور شرح صدر بھی آپ کا ہوا الم نشرت نقصر و وفا کا کمی علم نشرہ کسدرت میرے پیغمبر ہم نے اپنے دین کے بعد میں اپنے قرآن کے بعد میں اپنے وحی کے بعد میں اپنی شریعت کے بعد میں اپنی نمازوں کے بعد میں ساری چیزوں میں ہم نے آپ کو شر صدر کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام کو ایسا ایسا اعتماد تھا اللہ کی باتوں کے اوپر کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کی بات میں شک پیدا نہیں کر سکتی آج میرا اور آپ کہا یہ ہے کہ دنیا کی یہ طاقتیں چھوٹے چھوٹے اشکالات کو لے کر کے ہمیں اللہ کے باپ میں کنفیوز کر رہے ہیں نبی کے باپ میں کنفیوز کر رہے ہیں شریعت کے باپ میں کنفیوز کر رہے ہیں عذاب قبر کے باپ میں کنفیوز کر رہے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے اشکالوں کی بنیاد پر ہم اپنے دل میں شک پیدا کر کے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائی خوب یاد رکھو ان علماء سے ان مفتیوں سے پوچھو عذاب القبر حق کو عذاب قبر بالکل سچ ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کو ماننا ضروری ہے اس لیے کہ نصوص سے قرآن سے یہ ثابت ہے قرآن آیات سے یہ ثابت ہے اور اس میں شک کرنے والا ایمان نہیں ہو سکتا اللہ اپنی ذات اس کی موجود ہے اس کائنات کو وہ چلانے والا ہے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کے پیچھے وہی کاریگر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے انسانوں کو وجود دیا آج باقاعدہ یہ اسکیم بنائی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ہے کہاں ہمیں بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے ہمیں بتاؤ کہ اللہ کس جگہ ہے اور یہ کہہ کر ہمارے بچوں کے ذہنوں سے اللہ کے بات کا شک پیدا کر دیا جاتا ہے اور ایمان شک کا نام نہیں ہو سکتا ایمان تو یقین کا نام ہے اس لیے اگر ذرا سا بھی شک اللہ کے بات میں ہو گیا تو خوب سن لے کہ اپنا ایمان نکل گیا اللہ اپنی جگہ پر موجود ہے ایک دیہاتی قسم کا ایک دیہاتی قسم کا آدمی ایک عجیب و غریب دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ گوبر پڑا ہوا ہو جانور کی یا بکری کی یا پڑی ہوئی ہے تو ہم اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے جانور گزرا ہے یہاں سے کیبل گزرا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے اور انسان کے قدم کے نشان دیکھ کر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہاں سے انسان گزرا ہے تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ اس کی موجیں کیا یہ نہیں بتاتی کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی اللہ بھی ہے کوئی مالک بھی ہے کوئی خالد بھی ہے کوئی بھی ہے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمان بھی حنیفہ رہی اللہ تعالی آپ کے بعد میں کہ بادشاہ وقت نے آپ کو اطلاع دی اور اطلاع دے کر یوں کہا کہ آپ ذرا ہمارے وہاں آ جائیں شاہی محل میں اس لیے کہ ایک آدمی آیا ہے جو ملید ہے جو ناسک ہے جو دہلی ہے جو رب کا انکار کرتا ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ دنیا تو ویسے ہی چل رہی ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں آپ کو اس سے بحث کرنا ہے آپ کو اس کے جوابات دینا ہے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں پھر بلانے بھیجا فرمایا تھوڑی دیر کے بعد کافی دیر ہو گئی بادشاہ کے محل تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک ندی تھی ایک ریور تھی جس کو پار کر کے اس طرف جانا ہوتا تھا جب وہاں پہنچے امام صاحب تو تاخیر ہو گئے بادشاہ نے پوچھا تاخیر کی وجہ کیا تو کام ریور جب آیا تو کوئی کوئی بوٹ نہیں تھی کوئی کشتی نہیں تھی کہ میں اس طرف آتا میں دیکھتا رہا کہ شاید کوئی کشتی آ جائے اور میں بیٹھ جاؤں لیکن کوئی کشتی نہیں آئی اتنے میں میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت تھا وہ درخت گرا اور گرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ہوئے اور ٹکڑے ہونے کے بعد <clears throat> اس کا ایک بوتھ بن گئی اور اس بوتھ کو میرے سامنے لایا گیا اور میں اس میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے میں یہاں پہنچا اس لیے مجھے دیری ہو گئی تو وہ بولی وہ ناستک وہ دہلی وہ یہ کہنے لگا ابو حنیفہ تو بے وقوف ہے ہم تو جانتے تھے تو اکرم لیکن تو بے وقوف ہے کبھی ایک درخت ایسے اچانک گر سکتا ہے کبھی اس کی بہت اچانک بغیر بنانے والے کے بچ سکتی ہے کبھی بغیر چلانے والے کے وہ چل سکتی ہے کیسے تیرے پاس آ گئے یہ سب کو حیات بات ہے تیرے پاس علم نہیں ہے نالج نہیں ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تجھے جواب دینے کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ ایک بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات اللہ کے بغیر کیسے بن سکتی اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین <clears throat> یہ اللہ کے بغیر کیسے بن سکتی ہے اس دنیا کا ایک مالک ہے میرے بھائیوں ہمیں اپنے اولادوں کے دل میں اس ایمان کو بتانا ہوگا یاد رکھو کوئی عمل نہ ہو چل سکتا ہے لیکن ایمان نہ ہو تو چل نہیں سکتا تمام آیات اور پورا قرآن پڑھ لے امن سے پہلے ہمیشہ قرآن تذکرہ کرتا ہے یا یہ غلطی آمن ہو اے ایمان والو پہلے ایمان پھر آمان ایمان اہم ہے اگر ایمان نہیں ہے تو نہ نماز کو بول نہ روزہ کو بول نہ زکات قبول نہ حج قبول کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیں اپنی اولادوں پر ایمان کی حد تک محنت کرنے کی ضرورت ہے صرف پیسے کمانے میں نہ پڑے رہو صبح سے شام تک جاب پہ نہ لگے رہو اپنی اولادوں کی فکر کرو ان میں ایمان کو بساؤ ان کے دل کو ایمان سے آباد کرو تو میرے بھائی انبیاء کرام کو سے معصوم ہوتے دوسری کو دوسرا انسان کو ہے تو عام انسان عام انسان کے بھی دو قسمیں ایک وہ ہے جو ایمان نہیں لایا اور ایک وہ ہے جو ایمان لایا گناہ ہر ایک سے ہو رہا لیکن مومن کے بعد میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا بندہ بن جاتا ہے ان اللہ توبا بھی بے اب اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اللہ پاک رہنے والوں کو اپنے دلوں کے ساتھ رکھنے والوں کو اپنے جسم کو ساتھ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے بلکہ روایت میں جامع صغیر کی روایت میں عبداللہ اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ دعا منقول ہے اللہ آئی نہیں نے حتہ نہیں ہے اللہ آئی نہیں حتہ نہیں ہے مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو بارش کی طرح رونے والی ہے اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو بارش کی طرح رونے والی ہو تستیانی قلب جو میرے قلب کو شفا دینے والی ہو میرے دل کو اطمینان دلانے والی ہو اور میرے دل کو یہ کہنے والی ہو کہ ان آنسوؤں کے بہنے کی بنیاد پر اللہ نے تیرے دل کو صاف کر دیا تیرے دل کو پاک کر دیا اور دوسری روایت صاحب مشکات میں نقل فرمائی ابن ماجہ کے حوالے سے کہ کوئی انسان اللہ کے سامنے اتنا رویا کتنا رویا فرمایا مثل راس زباب مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا مکھی کا سر کتنا ہوا کرتا ہے اتنا سا آنسو نکلا روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے گرم آنسو نکل کر یہاں نیچے تک نہیں آ پائیں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے احمد نبی ہر پہلے جمن نظر المسمرین اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رونے والا ہر انسان گنہگار ہے گناہ ہوتے ہیں کوئی اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہہ سکتا انبیاء کرام پاک دامن ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرنے والے بنے لانی احمد نبی احبائی جزل مصفین اللہ کے نبی فرماتے کہ گناہوں پر رونے والا اس کا رونا افضل اور اعلیٰ ہے تصویر پڑھنے والے کی تصویر لانی پہ نہیں ہے من جزل المسبحین اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر گناہ ہوتے ہیں توبہ کا اہتمام کرو روزانہ رات میں اللہ سے توبہ کر لیا کرو تاکہ ہمارا دفتر صاف ستھرا رہے کلیئر رہے اگر رات میں بلاوا آ جائے یا دن میں بلاوا آ جائے تو ہم کلیئر دفتر کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں پہنچیں گے اب توبہ کس کو کہتے ہیں وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا اجمالن سمجھ لو توبہ کہتے ہیں پہلے گناہ چھوڑو گنا باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتا گنا چھوڑ دوسرا ندامت ندامت یعنی افسوس ہو ہمیں اس بات کے اوپر کہ مجھ سے یہ گنا ہو گیا اور تیسرا اللہ کے سامنے گر گرانا خوب سن لو میرے بھائیوں اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے خوب سن لو اس بات کو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے روتی نہیں چھینتا سستوں کی توفیق چھین لیتا ہے خوب سن لو خوب سن لو میرے بھائیوں اللہ جب کسی سے گناہوں کی بنیاد پر ناراض ہوتا ہے روٹی نہیں چھینتا وہ خوب کھانا دیتا ہے تم یہ نہ سمجھنا ہمیں بہت کھانا مل رہا ہے اس لیے اللہ ناراض نہیں ہے وہ روٹی نہیں چھینتا وہ سستوں کی توفیق چھین لیتا ہے وہ نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور گناہ اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں گناہ میں دلیری اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے نتیجہ آتا ہے کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے اندر سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے اللہ کے نشان ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے مسلم اللہ علیہ گیا